بے شک اللہ داخل کرے گا انہیں جو آمان لائے اور اچھے کام کیے بہشتوں میں جن کنچی نہر بہیں اس میں پہنائی جائیں گے سونی کے کندن اور موتی اور وہاں ان کی پوشاک ریشم ہے